پر سمرتھ سروگ شیو شکل کلاگ دگنی پرنت کلپ ترون اون سری سد گرو دیو بھگوان کی جی دیکھیے اس جیو کی اننت دردشائیں ہیں ورتمان میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ جو ہمیں یہ سکھ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دردشا چھپی ہوئی ہے اور ورتمان ہی نہیں ہم بھوت سے اور ورتمان سے بھوشیہ سے تینوں دشاؤں میں ہماری دشا ٹھیک نہیں ہے اس میں بھے بھئک راگ اس در چھوٹنے کے بعد انت اس میں جیون جو ہے کیٹ پتنگ پشو پچھیوں کا بھی مل سکتا ہے تو اس جیو کی دشا کس پرکار سدھرے اور اس کا مول کارن کیا ہے تھوڑا اسی بارے میں ہم بتانے کا پریاس کریں گے دیکھیے گیتا پریس گورکھ پور سے ایک پترکا نکلتی تھی تو اس میں اس کا نام تھا کلیاڑ اس میں ایک چتر کے مادھیم سے جیو کی دردشا کا ورن کیا گیا تھا کہ جس پرکار سے کٹھ پتلی نچانے والا ایک پردے کی آڑ میں سے کٹھپتلی کے جو کپڑے کی بنی ہوئی کٹپوتلی ہے اس کے انیک دھاگے کے تنتو سے ہاتھ میں باندھ کر نچاتا رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے چتر میں درسایا گیا تھا کہ تین عورتیں دھاگے کے انیک تنتو سے باندھ کر ایک ویکتی کو نچا رہی ہیں کوئی دھاگا ناک میں لگا ہے کوئی منہ میں لگا ہے کوئی آنکھ میں لگا ہے کوئی کان میں لگا ہے کوئی تچا میں لگا ہے اور تینوں عورتیں نچاہ نہیں رہے بلکہ اس ویکتی کو تین دشا میں لے لے جانا چاہتی ہے جس سے وہ ویک منہ پڑا ہوا ہے رو رہا ہے گرگڑا رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم کیا نئے لیں تو ٹھیک یہ اسی پرکار سے یہ جیو کی درد کا ورن کیا گیا ہے کہ یہ جیو یا شریر آپ کا جو ہے یا بھومی را پلو وایو کم بدھ اہم کاری اشدا پرکرشا کہ اس میں پتھوی وایو اگنی آکاش جل انس پنچ بوتک اور پلس اس میں تین من بدھ اہنکار یہ اشدامول پرکر بتائی گئی ہے جو جڑ ہے اور چیتن جو ہے پرماتما کا جو پرکاش ہے جس کے مادھیم سے ہم ہل رہے ہیں ڈل رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان دونوں کے سنجوگ سے یہ شریر آپ کا بنا ہوا ہے اور اس شریر میں ان چیتن ستاہ کے سنجوگ سے جو بھی کار ہوتا ہے اس سے تینوں گنوں کی سنرچنا ہوتی ہے ساتوک راجس اور تامس انہی کی وسیبھوت منش سوچتا ہے بچارتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اور اگلے جنم میں بھی شریر جیسا گنوں کا وکاس کیا اسی کے انوسار ملتا ہے ہمیں یہ شریر ترگڑو مئ مئی پرکر سے سنچالت ہے اس میں سمتا نہیں بسمتا ہے کبھی بھی آپ سوچیں کہ اس میں ایک رس سکھ ایک رس جیسے وتھی بنی رہے تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے تو جیسے آپ اے سی ہے یا کولر ہے تو اس کو الیکٹرک پاور سے آپ جوڑ دیتے ہیں تو اس کے مادھیم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے یا اے سی میں اب نکلا ہوا ہے کہ اس میں گرم ہوا ہیٹر بھی جاڑے میں لوگ لگا لیتے ہیں اس کے اے سی کے مادھیم سے گرم کا پلگ دبا سوئچ دبا دیے تو گرم ہوا نکلنے لگتی ہے تو اس electric power plus A C جو پارٹ ہے اس کے سنج سے جو اس سے نکل رہا ہے ٹھنڈی گرم ہوا یہ ٹھنڈی گرم جو ہوا ہمیں شریر کو سکھ دے رہی ہے یہی اس اے سی جو پارٹ ہے اور جو الیکٹرک پاور ہے بجلی اس کو جوڑنے کا کارن ہے اگر اس کے مادھیم سے ہمیں سکھ دکھ جو ہوا نکلے نہ نکلے تو اے سی کوئی بنا نہیں کوئی رکھے گا تو اسی پرکار سے آپ کا شریر بھی ہے اس کے مادھیم سے تینوں گنوں کی سنرچنا ہوتی ہے جس سے جیو سکھ دکھ کا انبو کرتا ہے اور جب تک یہ تینوں گن ہے تب تک آپ کی شریر کی سنرچنا چلتی رہتی ہے اب دیکھیے بتایا پہلے کہ اس میں ساتوک گڑ کے بارے میں کہ سردارے سے دیہن پرکاش سب جائے جانم یادا تدا ودیا دی ودھم ستو ست کہ جس کال میں شریر انتکرن تھا ترپور اندروں میں ایشوری پرکاش اور بوتھ شکتی اتپن ہوتی ہے تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ ست وشیش ودھ کو پراپت ہوا ہے ارتھات ایشور پرکاش کا مطلب پر چیشٹا بس کی لالسا من کی چنچلتا یہ سب بھاؤ آتے ہیں کہ بجن چنتن کرنے کا بچار بھی رہے گا اور سنسار سے بوگ کرنے والی وتھی بھی رہے گی من میں اشانتی دندند بنا رہتا ہے پھر تیسرا کہتے ہیں تامس گن کہ اپرکاش اپروتی چمادو مہ ایو چ تمس ایتا نہیں جانتے بھی ودھے کورندنا کہ اپرکاشور کے پرتی ایشور کی طرف نہ بھرنے کا وچار اپروتی بھجن چنتن پروتھ ہونے کی نہ چیشٹا پرماد ویرتھ کی چیشائیں نانا پرکار کی جو کہ آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے جیسے کبھی کبھی ہم یہاں سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے سادھو ہو گئے ہم لوگ پھر بھی بنا مطلب جو سادھنا میں کوئی سہایک نہیں نا کوئی مطلب ہے کہ بھائی امیرکا میں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا کیا گٹھنا گھٹ رہی ہیں وہاں کے راشٹرپتی کتنا ان کا کال ہے اچھے ہیں کہ برے ہیں بنا مطلب کا جو کہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ایسی بنا مطلب والی ورتھ کی چیشٹائیں اور سنسار کو مگدھ کرنے والے پروتی یہ سب تمو گڑ کی وشیش پہ ہونا ہوتا ہے تو یہ تینوں گڑ سبھی کے انترال میں ایسا نہیں ہے کہ ویک سبھی کے انترال سے موہت ہے اور یہ تینوں گڑ جیسے کہ جو سات گڑ آیا اس میں بتاتے ہیں کہ سر دارے سے دیہ نرسم پرکاش سوپ جائے تھے كر طرف بڑھنے كا بھاؤ رہتا ہے تو اس سے ہمیں ایشوری سكھ ملتا ہے وہی سك ہمیں شریر میں باندھتا ہے جیسے بجن چنتن میں سکھ ملنا تو لالسا بنی رہتی ہے اور بجن چنتن كے تو اگر سات گڑ کے ودھی میں شریر چھوٹتا ہے ہمارا تو ہم اتم لوگ پراپت کرتے ہیں لوگ کا مطلب بجن چنتن کی پروتی رہتی ہے جہاں جنم لیے ایسے کل میں جنم لیتے ہیں جو لوگ مہا پوش سے جڑے ہوتے ہیں یا ایشور کے پرتی بھاؤ ہوتا ہے ہمارا من مست جہاں جنم لیے کچھ دنوں کے پشچات ترنت ہم بھگوان کی طرف بڑھ جائیں گے اور رجو گڑ کی وشیش ودی ہونے پر اس میں لوب رہتا ہے لوبھ کا مطلب ہم نے اتنا دھن اکٹھا کیا استری پتر دھن کا سکھ لیا اور ملے تو اس کال میں اگر شریر چھوٹتا ہے تو سادارن منشی ہوتے ہیں نہ بھجن چنتن کی پروتی بھی رہتی ہے نہ سنسار میں مگدھ کرانے والے جیسے کہ ترموہانی پہ ویکتی کو کھڑا کر دیا جائے تو جدھر بھی جا سکتا ہے وہ وہ استھتی رہتی ہے اگر سنگ دو مل گیا بھجن چنتن کا تو بھجن کریں گے سنسار کا سنگ دو ملا تو سنسار میں جائیں گے ہم تیسرا ویکتی ہے کہ اجنان یہ تمو گرج ہے اجنان سے اتپن ہوا ہے اجنان کا مطلب سنسار میں ہم جنم لیے جیسے پشو جیون جی رہے ہیں بس سنسار تک ہی سیمت ہے اپنے بیوی بچے تک بجن چنتن کیا ہوتا ہے بھگوان کے ہوتے ہیں اس سے آگے بھی کچھ جیون اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچا بے چارا بس کٹ رہے مر گئے تو اس کال میں ہم کیٹ پتنگ پشو پچھی اتیادی گائے گھوڑا اتیادی میں ہمارا شریر جاتا ہے شریر کا نما ہوتا ہے تو یہ تینوں گڑ ہمیں وتمان میں بھی ہمیں سکھ دکھ کبھی ساتوک گڑ آیا تو اچھے بھی چار آتے ہیں کبھی راشی گڑ آیا تو اچھے اور بری دونوں بھی چار رہتے ہیں کبھی تامسی گڑ آیا تو کیول اجن ہی رہتا ہے بری وچار ہی رہتے ہیں اب جیسے دھن کمانے کی ویکتی ہے تین پرکار سے لوگ کماتے ہیں ایک ویکتی کماتا ہے تو اسے مہا پروشوں کے شرم لاکھ خرچ کرتا ہے دان پویہ کرتا ہے غریبوں کی سیوا کرتا ہے دوسرا ویکتی ہے کہ شریر تک سیمت رہتا ہے بس جتنا کماتے جائیں کماتے جائیں اپنے پریوار اپنے جہاں تک منہ کا لگاؤ کا دار ہے وہیں تک سیمت رہا بھوگ ایشور میں خرچ کیا لیکن تیسرا ویکتی ہے کو مائنڈ جان کی طرف بس اسے نہ بھوگ ہی پایا نہ ایشور پد کی طرف خرچ کیا ایک کنجوس ویکتی جیسے گھوس اجنان سے مطلب کہ جس سے دھن اکٹھا اسے اکٹھا کرے کسی کا ہتیا کرے گا چوری کرے گا بےمانی کرے گا نہ اس کا بھوگ ہی کرے گا اور نہ اس پتھ میں لگائے گا کیونکہ اجنان ہے اسے اسے سوچتا ہے کہ یہی ہمارا سب کچھ دھن ہے تو تینوں پرکار کی وتیاں ہر ویکتی میں رہتی جس سے منشی وسیبت ہو کر ناچتا رہتا ہے اس کی دردشا ہوتی رہتی ہے بتا ہے کہ دیوی ہے سا گڑم مم مایا درتیا مامی پرپدنتے مایا میتام ترنت دیوی ہے یہ ترگڑ می پر جو ہے اتر ہے ادبت ہے اسے پار نہیں پایا سکتا لیکن اتنے نرتر چنتن کے مادھیم سے اسے پار پایا جا سکتا ہے رامائن ہی کہتے کہ اتل دیو یہ مایا چھوٹے رام کرے جو دایا مایا اتھے پربل ہے جب تک بھگوان کی کرپا وردھست نہ مل جائے تب تک اسے کوئی بھی جیو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے کسی کو بھی بھلے ہی کتنے بھی ہم اپائے کریں سکھ سمدھ کا شاشوت جیون کا لیکن کوئی اپائے نہیں ہے جب تک بھگوان کا وردست کرپا ایشور راہ نہ ملے تب تک تینوں گن سے ہم پار نہیں پا سکتے ہیں اور تینوں گڑ جب تک ہے تب تک جنم مرتب کے چکر میں بار بار ہم پڑھ کر کے انت دکھ سہتے رہتے ہیں اب دیکھیے ایک کتھانک بھاگوت میں ہے کہ بھگوان شنکر نے سکھدیو جی کو ترشول چھوڑا مارنے کے لیے کیونکہ وہ امر کتھا سن لیے تھے وہی ترشول ان کو ہی پیچھا کیا بھاگتے بھاگتے کہیں بھی سرن انہیں جب نہیں ملا تب وید ویاس جی کا آشرم دکھائی پڑا وہاں جانے پر انہیں شانتی ملی اور وہاں جانے کے بعد انہیں کچھ سکون ملا اور وید ویاس جی کی عورت جمہائی لے رہی تھی جہاں منہ کھولی تو ان کے منہ میں وہ سکھدیو جی چلے گئے اور بارہ برس تک پلتے رہے بارہ برس کے بعد سواوک روپ سے وہ ترسول کا پربھاؤ ہٹ گیا اور سکھدیو جی پیدا ہوئے تب جا کے انہیں شانتی ملی تو اسی پرکار سے یہ کتانک کے ماد مہا پوش نے بتایا کہ یو تینوں گنوں تین گن ہے ہر جیو سکھ کا مطلب کہ سکھ دیو ہے ایشور انش جیو اوناشی چیتن امل ہے سکھ راشی سو مایا بس بھائی گوسائیں بدو کیٹ مرکٹ کی نائی کہ ہم لوگ جو ہے سب لوگ بھگوان کا انش ہیں لیکن تینوں گنوں سے بشیبت ہو کر کے ہم جیو روپ میں آ گئے ہیں اور تینوں گڑ جب تک ہمیں نچاتے رہتے کہیں بھی شانتی نہیں ہے سکھدیو جی بھاگتے رہ گئے تو ایک جیو کا یہاں ورن کیا گیا کہ جیو ہو سکھ ہے جیو کو تینوں گڑ نچاتے رہتے ہیں لیکن کہاں گئے وہ بھاگ کر کے بھاگتی بھاگتی آکاش میں جب سکھدیو جی کے آشرم میں گئے تو انہیں شانتی ملی ارتھات ایسے جو مہاپرش ہیں جو وید سروپ جن کی واڑی ہی وید ہے ایسے مہاپرش کہ وی میں جا کر جب ہی ناری ہے ان کو سکون شانتی ملی ترشول کا پراؤ ہٹ گیا اب بتایا گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا چاتری یہ تو کام سرل کام دہن من بس کہرن گگن چڑھن مشکل جو آکاش میں بھاگنا ہے وہ بھجن چنتن کی ایک ودھی ہے چت کو آکاشوت کرنا اس کے لیے بتایا گیتا میں من کو میرے میں پوری طرح سے اچل استھاپت کرنے میں سمرتھ نہیں ہے تو یوگ کے ابیاس کے دوارا مجھے پراپت کرنے کی اچھا کر یوگ کے ابیاس کا مطلب کہ بار بار جہاں سے آپ آپ کا چت من جائے وہاں سے گھسیٹ کر کے جو مہاپرش نے سادھنا بتائیے نام روپ اس کو وہاں پر لائے اس میں لگائیں اس کا نام ابیاس ہے پھر کہتے ہیں کہ اگر تم ابیاس کرنے میں بھی اسمرتھ ہے تو اس کے لیے بتائے ابیاس ابیاس ابیاس بھی سمرتھوسی مت کرم پرم اور مدرت می کرماری کربن سدھ میں واپس تھی کہ اگر ابیاس کرنے میں بھی تو اسمرتھ ہے تو میرے لیے کرم کر ارتھات کرم کرنے میں لگ جا کرم کا مطلب بھجن چیتن میں تتپرتا سے لگ جا اس پرکار سے کرم کو کرتا ہوا تو میرے پراپتی روپی کرم کرتا ہوا میرے پراپت روپی سو ہی پراپت ہوگا کہنے کا تاپر کرم کا مطلب ایک آرا ایک سنسارک کرم ہے تو سنسارک جو بھی ہم کاریہ کر رہے ہیں سنسار میں رہ کر کے اس میں ہم سدیو آرادنا چنتن بجن اسمرن کو یاد کرتے ہوئے ہر کار کو اپنے سادھنا سے جوڑ دیں کہ میرے لیے کرم کر کا مطلب آرا ہوتا ہے سنساری کرم جو ہے اس میں آردنا کو جوڑ دے بھگوان کا اسمرن یاد بنا رہے جیسے ماتا میری نے کہا کہ اگر چپ رہو تو نام جب کرو بولو تو بھگوان کا چرچا کرو تو ہمیں مطلب ترپرتا کے ساتھ لگے کرم میں بھلے بت پار ابیاس نہیں لگ رہا ہے لیکن جہاں بھی جائیں جو بچ کرے اسمر بنا رہے سدیو اگر وہ بھی نہیں پار لگ رہا ہے تو کہتے ہیں اترپیہ سکتوسی کرتم مدآشتیاگ تت کرو یا تاو کہ اگر یہ بھی کرنے میں اسمرت ہے تو سرو کرموں کا پھل کا تیاگ کر کے ارتھات لابھ ہانی کی چنتا چھوڑ کر کے کہ ہم گریں گے یا سادنا میں اتکرش ہوں گے یا بھگوان کو پائیں گے سب کچھ چھوڑ دی بھگوان کے اوپر لابھ ہانی سب کچھ بھگوان کے ہاتھ میں چھوڑ کر کے مدوک کے آشرت کا مطلب کہ پور روپ سے سمرپت ہو کر کے سمرپن کے ساتھ جو مہاپروش ہیں پرماتما کو پراپت ان کی شرن میں جاؤ اور ان کی شرح میں جانے سے سوت پرت ہو کر وہ کرم ہونے لگے گا کہنے کا تاطر کہ اگر کچھ بھی نہیں پار لگتا ہے تو بار بار مہا پھر درس پرش اسپرش ان کی سیوا ساندھ ایک نیم بنا لیں وہاں جانے آنے سے جو کرم آج نہیں ہو رہا ہے کل ہونے لگے گا تو اس پرکار سے یہ سکھدیو جی کا بھاگنا ہے کہ جو جس پرکار بھاؤ کھاؤ انک آلس نام جپت منگل دستہ کہ جیسی ہماری کار کمتا بھجن چنتن کی ہے کوئی تامسک گنوں پر ہے کم بجن من لے کوئی راجسو میں ہے تھوڑا زیادہ من لگے گا کوئی سوات میں ہے پوری طرح سے من لگے گا تو جس استر پر ہم ہیں کسی پرکار شریر سے من سے جیسے ہو سکے ہم لگیں تو اس پرکار سے لگتے لگتے ایک دن ہمیں مہا پروش کا آشر پراپت ہوگا وہی ان کا آشرم ہے اور تب ہمیں شکن شانتی ملتی ہے اور ان کی ناری ہی وی ناری ہے کہ دھار کر لیتے ہیں اپنے وتھ میں ان کی رہنی ان کا سوبھاؤ یہی ناری ہے گیتا میں بتایا گیا ہے کہ سروتانی کونتے ہیں پرکیت اتمامکم کلپ چھ پنستانی کلپاد ہم کہ مہاپروش کی رہنی کو سویکار کر کے سام پوت گرام کتم اوسمات کی مہا پوش کی پرکت کو اسویار کر کے اس سمپور جو پروش ہے گنوں سے اپنے اپنے سوبھاؤ میں گنوں سے پروش اس سمپورمدائے کو میں بار بارش روپ سے سجاتا ہوں ارتھاتن کی طرف پیر کرتا ہوں کہنے کا تاپر کے مہاپروش بھی آپ ہم لوگ کی طرح تھے وہ بھی بھجن کرتے کرتے اس بھگوان کو پائے تب ان کی بھگوتہ جو رہنی ہے جو ان کی وتھی ہے وہی مہاپروش کی رہنی ہے بھگوان کو پراپت کرنے کے بعد تو جب تک مہاپروش ہمیں سویکار نہ کر رہے ہیں یہی ہے کہ پورن روپ سے بجن چنتن کی جاگتی ان کی کرپا ان کا ودھست ان کی وتھی میں جانا تو مہاپروش بھلی پرکار سے ہمارا پالن پوشن کرنے لگتے ہیں سنے سنے تینوں گنوں کا پربھاؤ ہٹنے لگتا ہے کب تک بارہ برس تک جب تک دس اندریا من بدھی کا ویک شانت نہیں ہوتا ہے تب تک ہم ان کی وتھی میں پڑے رہتے ہیں اور سنے سنے مہاپروش تینوں گڑوں کے پربھاؤ کو کاٹ کر کے ہمیں سکھ سروپ جس سروپ میں پہلے تھے ایشور جیو ناسی چیتن امل سہ سکھ راسی اس سروپ کو پردان کر دیتے ہیں تو اس پرکار ہم نے بتایا کہ سمپور جگت ان تینوں گنوں سے پریرت ہو کر کے اپنی دردشا کا مول کارن جو ہے یہی سوچتا ہے سمجھتا ہے وہی سنے سنے اتکرش کرتے ہوئے ایک دن کی گود میں چلے جاتے ہیں ان کی وتھی میں چلے جاتے ہیں جہاں مہاپر ہمیں سویکار کر لیے تو جہاں بھگت میرے پگ دھرو وہاں دھرو میں ہاتھ اور تینوں گنوں کو پربھاؤ کو سواوک روپ سے کاٹ کر کے ہمیں شس روپ میں پرتیشت کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم براہن ایک چتری کے شودر ہیں جس اوستھا میں ہیں ہمیں اسی اوستھا سے لگنا چاہیے کیونکہ وویکانند نے کہا ہے کہ آدھیاتک پتھ میں نراشا کے لیے کوئی استھان نہیں ہے انت دھیمی ہو سکتی ہے لیکن سفلتا نشچت ہے اس لیے جو مہاپر آدھن ودھی بتائے ہیں ہمیں نام کا روپ کا یا کچھ نہیں سیوا کریں آیا جایا کریں سبتا ایک دن پرت ہو کر وہ کرم ہونے لگے گا اور ہم ایک دن ایک دن اپنے سوروپ کو پراپت کریں گے بولے شری ست گردی بھگوان کی جے